غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ بات پہلے عرض کر چکی ہوں کہ ہمارے یہاں درس قرآن روایتی طریقے سے بالکل مختلف ہوتا ہے پہلے آیات زیر درس کا تفصیلی تعارف پیش کیا جاتا ہے یعنی ان کی تفسیر بیان ہوتی ہے ان آیات سے اگر فقہی احکام متعلق ہوں تو انہیں پیش کیا جاتا ہے شان نزول اور اسباب نزول پر گفتگو کی جاتی ہے آیات محکم ہیں یا متشابہ ناسخ ہیں یا منسوخ اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے پھر آیات زیر درس اگر آسانی سے حفظ ہو سکیں تو انہیں حفظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تلاوت کے احکام و آداب سکھائے جاتے ہیں پھر سب سے آخر میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ ان آیات پر کیسے عمل کرنا ہے آئندہ درس میں عمل درآمد کے دوران پیش آنے والے تجربات سنے جاتے ہیں بعض اوقات پرانی علوم کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں علم و معرفت سے لگاؤ رکھنے والی خواتین اور لڑکیاں باہمی محبت و مودت کے ماحول سے قرآنی دسترخوان سے سیر ہوتی ہے ہم نے علم تجوید و کراعت کے ایک ماہر سے التماس کی کہ وہ ہمارے درس میں آ کر اس علم کے اصول و قواعد کی تعلیم دیں تاکہ تلاوت درست اور صحیح ہو سکے قاری صاحب تشریف لانے لگے شرکا بہت خوش تھی اور علم تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن شریف بہتر طور پر پڑھنے کے قابل ہو رہی تھیں روز بروز ان کے علم میں اضافہ ہو رہا تھا ان کی زبانیں اور گلے تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق حرکت کر رہے تھے قاری صاحب اپنے فن کے ماہر تھے مگر ان میں خرابی یہ تھی کہ وہ دوران درس ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے تھے وہ مزارات کی اہمیت اور اصحاب مزارات کی تقدیس میں مبالغے سے کام لیتے تھے شرکائے درس ان کی مبالغہ آرائی کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ انہیں قبروں کی زیارت کے احکام و آداب اچھی طرح معلوم تھے تاہم خواتین کی ناپسند ابھی تک اکتااہٹ و بیزاری کے درجے میں نہ پہنچی تھی کیونکہ انہیں معلم تجوید کے علم و فن سے استفادہ زیادہ عزیز تھا لہٰذا ان کی ان باتوں کو صبر و برداشت سے سنتی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ ایک دن قاری صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ خواتین کا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور نوبت بحث و بحثہ اور تکرار تک جا پہنچی قاری صاحب ایک پیر صاحب کے عقیدت مند تھے وہ پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے مگر اس دن انہوں نے اپنے شیخ کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دی یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پیر صاحب تو غیب کا علم بھی جانتے ہیں نکاح کے بعد حضرت نے دولہا اور دلہن کی تاریخ پیدائش دریافت فرمائی پھر آپ نے ایک کاغذ پر اپنے قلم سے کچھ لکھا کچھ حساب کیا اور دولہا کو ایک طرف لے جا کر کہا آپ کی اس شادی کا انجام ناکامی ہے آپ جلد ہی دلہن کو طلاق دے دیں گے دلہا نے حضرت پیر صاحب کو بنظر حقارت دیکھا اور آپ کے ارشاد کی کچھ پرواہ نہیں کی ابھی چند ہی ماں گزرے تھے کہ اس دلہا نے اپنی دلہن کو طلاق دے دی اب اس دلہا نے دوبارہ شادی کا ارادہ کیا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضرت کچھ حساب کتاب کر کے یہ بتائیں کہ دوسری شادی اور دلہن کا انجام کیا ہوگا قاری صاحب جب یہ واقعہ بیان کر چکے تو میں نے حاضرین کی طرف دیکھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ انتہائی افسردہ اور پریشان خاطر ہوں میں نے معلم تجوید پر نگاہ ٹالی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے وہ اپنی واضح کامیابی اور دندان شکن دلیل پر مصروف تھے انہوں نے گویا یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کے حضرت صاحب کو علم غیب حاصل ہے ادھر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد کے ستون کانپ رہے ہیں اور استاد قرآت کی اس دعوت کی تردید میں کتاب اللہ کی آیات پڑھنے کے لیے بے قرار ہیں وہ گویا زبان حال سے اس قاری قرآن کے من گھڑت اور جھوٹے بیان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں میں نے بلند یہ آیت پڑھی عالم عالم الغیبی فلا علی غیبی سورة الجن 26 وہ الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا تجوید کے مدرس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں چلا کر کہا پوری آیت پڑھو اس پر میں نے کہا اللہ من رسول اللہ إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سورة الجن 27-28 سوائے اس, اس رسول کی جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لئے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے اس پر قاری صاحب نے انتہائی نفرت سے کہا تم نے دیکھا میں نے بڑے وسوع کو اطمینان سے جواب دیا یاد رکھیے آپ کے پیر صاحب ہوں یا کوئی اور نجومی عمل کرنے والے قسمت کا حال بتانے والے ہند سے لکھ کر حساب کتاب کرنے والے ان میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے برگزیدہ وہ منتخب کردہ رسول ہے کہ اللہ اپنے علم غیب میں سے کچھ سے انہیں سرفراز فرماتا ہے جو واقعہ آپ نے بیان کیا اگر یہ سچا بھی ہو تو یہ آپ کے پیر صاحب کی غیب دانی کا ثبوت نہیں بلکہ محض ایک گمان ہے گمان کبھی درست ہو جاتا ہے اور کبھی غلط ثابت ہوتا ہے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں اس قسم کے تکے اور تخمین افطرا کے سوا کچھ نہیں ہے یہ سن کر اس آدمی کو سخت غصہ آیا غصے سے اس کا بدن کانپ رہا تھا اس نے انتہائی بلند آواز میں چیخ کر کہا میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ میرے پیر و مرشد کی شان میں گستاخی کریں اور میرے سامنے ان کی توہین کریں اب قاری غصے سے بیتاب ہو کر منہ سے جھاگ نکال رہا تھا مسجد کے احترام کی پیش نظر میں نے خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی قاری صاحب نے کہا مجھے اجازت دے دیجیے مجھے اس وقت کہیں کام کے لیے جانا ہے کسی سے وعدہ کر رکھا ہے تاخیر نہ ہو جائے معلم تجوید کی جانے کے بعد میرے حافظی کی پر بہت سے نقوش ابھرنے لگے مجھے شاعر کا کا یہ یاد آیا جس ترجمہ ہے اگر نجومی میری پیدائش کا بنائے اور دیکھ لے تو وہ میرے بارے میں ڈوب کر مرنے کا فیصلہ کرے گا نجومی سے طوفان کی صبح کہہ دیجیے کہ کیا سارے لوگ ڈوبنے والے ستارے ہی کے حساب سے پیدا ہوئے تھے اس کے ساتھ میں مجھے نہرواں کا واقعہ وہ یاد آیا جو صحیح مسلم میں درج ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے کوچ کا حکم دیا تو مسافر بن عوف نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ اس گھڑی کچھ نہ فرمائیں بلکہ دن کی تین گھڑیاں گزر جائیں تو اس وقت کچھ فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں جواب دیا آپ اگر اس وقت کچھ کریں گے تو آپ اور آپ کے ہمراہیوں کو تکلیف تکلیف و مصیبت سے واسطہ پڑے گا اور سخت نقصان پہنچے گا اور اگر آپ میری تجویز کردہ گھڑی پر کوچ کریں گے تو آپ کو فتح نصیب ہوگی اور آپ کی تمنا پوری ہوگی یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجومی نہیں تھے اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے کوئی نجومی ہے جس کسی نے تمہاری بات کو سچ جانا میں اسے ان لوگوں میں شمار کروں گا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز سمجھ لیتے ہیں اے اللہ تیری فعال کے سوا کوئی فال نہیں اور تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں پھر آپ نے مسافر بن عوف سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تیرے مشورے کے خلاف چلتے ہیں اور ہم اسی وقت روانہ ہوں گے جس وقت چلنے سے تو نے ہمیں رکنے کو کہا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو علم نجوم مت سیکھو ہاں صرف اتنا سیکھو جس سے تم خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کر سکو یاد رکھو کہ نجومی جادوگر کی ہے اور جادوگر کافر کی جہنم کی آگ میں ہوگا اے مسافر بن عوف اللہ کی قسم اگر مجھے اطلاع ملی کہ تو ستاروں میں دلچسپی لے رہا ہے اور پھر نجومیوں کی طرح کام کر رہا ہے تو میں تجھے قید میں رکھوں گا جب تک تو زندہ ہے اور میں زندہ ہوں میں اپنے اختیارات سے کام لے کر تجھے تمام عطیات سے بھی محروم رکھوں گا خطاب کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پوچھ کیا جس وقت پوچھ نہ کرنے کا آپ کو مشورہ دیا گیا تھا دشمن سے مقابلہ ہوا اور انہیں تحس تحس کر دیا لڑائی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل لشکر سے فرمایا اے لوگو اللہ پر توکل کرو اور اس پر بھروسہ کرو اللہ دوسروں کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے خلیفہ معتصم اللہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا معتسم نے ایک مسلمان عورت کی بے ادبی کا بدلہ لینے کے لیے جس نے وہ متسمہ کہہ کر اسے پکارا تھا اور رومیوں کی عدالت میں رومیوں کی عداوت اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا بدلہ لینے کے امور یہ چڑھائی کا فیصلہ کر لیا اس نے لشکر تیاری اور پوچھ کا حکم دے دیا نجومیوں نے حسب عادت خلیفہ کے مقرر کردہ وقت پر لشکر کی کوچ کرنے کی مخالفت کی کیونکہ یہ گھڑی نحس تھی سعد نہ تھی ان کے حساب سے غیر مناسب تھی مگر خلیفہ نے نجومیوں کی بات کی پرواہ کیے بغیر اسی وقت کوچ کا حکم دیا لشکر کی قیادت کیے اور اموریہ فتح کیا رومیوں کو ذلت عامل شکست ہوئی مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ ہمارے مدرس سے تجوید کی اولاد نہیں ہے اس کی بیوی مسلسل زیر علاج ہے میں نے سوچا کہ اگر قاری صاحب کے پیر کوئی علم غائب ہے تو انہوں نے اسے اس عورت سے شادی کرنے سے کیوں نہیں روکا میں اپنی سوچ سے باہر آئی حاضرین کو دیکھا وہ حیرت زدہ اور گو مگو کی کیفیت میں تھی ایک طرف ان کا علم غیب کے بارے میں قرآن و سنت پر مبنی علم تھا اور دوسری طرف استاد تجوید کا تجربہ اور دعوت تھا میں نے اس تذو ضبط کو ختم کرنے کا فوری فیصلہ کیا ان سے گفتگو شروع کی پہلے میں نے انہیں بتایا کہ میں کیا سوچ رہی تھی میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اس ارشادی الہی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کلّاف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا سورہ عراف ون ایٹی ایٹ تمام خواتین نے بیک زبان جواب دیا اللہ بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے ایک خاتون نے کہا بعض علم غیب کے دعوے دار کہتے ہیں کہ نہیں غیب کا علم جنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے میں نے اس کی ترتیب میں آیت پڑھی فلما قدینہ علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تاکل من سطہ فلما خر تبینت تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین سورہ سبا فورٹین پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ نہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے آسا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے میں نے عرض کیا جنات غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے مگر اللہ نے ان کا جھوٹ کھول دیا اور انہیں رسوا کر دیا مگر افسوس کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اب تک جنوں اور دھوکے بازوں کے ان دعووں کو درست سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ کے کلام سے چشم پوشی کر لیتے ہیں حضرت سیدنا نو علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں اس کے باوجود وہ وہی الہی کے ماسوا کسی بھی طرح سے معرفت غیب کے اپنی ذات سے نفی کرتے ہیں ولا ولا عالم الغیب ولا ملک سورہ ہود اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب قائم رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں میں نے حاضرین کے چہروں پر سکون و اطمینان محسوس کیا اس لیے کہ آیت الہی اس قدر واضح اور قاطع ہیں کہ شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں قرآت و تجوید کے مدرس جب اگلے درس میں تشریف لائے اور دوران درس حس معمول حکایات و واقعات اور قصے بیان کرنے شروع کیے تو کسی نے بھی ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنا خواتین کو اگر استاد کا احترام ملحوظ نہ ہوتا تو شاید قاری صاحب کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا قاری صاحب جب تشریف لے گئے تو تمام خواتین نے سخت بیزاری کا اظہار کیا اور درخواست کی کہ انہیں اس عمر کا پابند کر دیا جائے تو آئندہ اس قسم کے خلاف خلاف قرآن واقعات بیان نہ کرے نہ ہی اپنی انتہا پسندانہ اثریات کا پرچار کرے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہمارے عمل کے لیے یہ آیت ہوگی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ اہدا سورہ جن 26 وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا تمام حاضری نے میری بھرپور تائید کی ایک خاتون نے کہا ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب اور اس عماش کے دیگر لوگ اپنے دعووں کو حقیقت سمجھتے ہوں ایک اور خاتون بولی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کئی تو اس حد تک جسارت کرتے ہیں کہ عرش الہی کو دیکھنے کا تصور کرتے ہیں تمام خواتین نے مدرس تجوید کے خیالات سے بحیثیت مجموعی اظہار بیزاری کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ قاری موصوب کی خدمات سے استفادہ نہیں کریں گی بلا شبہ اپنے فن کے ماہر ہیں مگر علم کسی خاص شخص یا طبقے تک محدود نہیں چنانچہ آئندہ درس میں قرآت و تجوید سکھلانے کے لیے کسی ایک ایسی خاتون تشریف لائیں جو اس فن میں ماہر تھیں